يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما اتيتنا اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين واتنا ابدل ما توتي الناس من المال والاهل والولد ولا اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہم پوری امت کو چھڑوا رہے ہیں ہم تیرے پاس دربار میں یہ مجرم ہیں یا اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما دے اے مولا ہمارے جرموں کو معاف فرما انفرادی جرموں کو بھی معاف فرما اجتماعی جرموں کو بھی معاف فرما پوری امت کی پوری مسفرت فرما اے اللہ امت کی مسفرت فرما امت میں روشن ہدایت کی ہوائیں چلا دے اور جو دین تیرے دین کے نسبت سے جو محنتیں ہو رہی ہے جو خدمتیں ہو رہی ہیں جس کا ہونا تجھے پسند ہے اے اللہ ان محنتوں میں خدمتوں میں برکت ہوتا فرما کام کرنے والوں میں اخلاص ہوتا فرما اس سے ہوتا فرما ان کی حفاظت فرما ان کی مدد فرما ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما اے اللہ جس کام کے لیے امت کو اپنے پیدا فرمایا اسی کام کی طرح پوری امت کا رخ فرما دے پوری امت کی صلاحیتوں کو اپنا دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی ابروں کی دینمان کی ہر جگہ حفاظت فرما لے ہر خیر سے مالا مال فرما لے تمام دینی امور کی حفاظت فرما دنیا امور میں برکت عطا فرما ربنا جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے وہ دعاؤں سے متوقع ہیں اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرما درد داروں کو قرضوں میں سے نجات دے حلال باز روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما دن کے کام پر استقامت عطا فرما اخلاص عطا فرما موت تک سبات کرنی عطا فرما جب من کا وقت آ تو مولا ہم میں سے ہر ایک کو کمال ایمان درخواست نصیب فرما اے اللہ کمال ایمان درخواست نصیب فرما کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما موت اور مادہ سے موت میں ہمارے لیے برکت مقدر کرنا موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت کرنا موت کے بعد رہنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت و اور ربنا دینا بھی دنیا حسین حسین وکیلات ب صلی اللہ تعالیٰ محمد ہی